كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی مقدس ساعت مرحمت فرمائی اور باتوں باتوں میں اس کا جو رحمت کا اشرا ہے لگتا ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے کچھ نصیب ہیں جنہوں نے اس رحمت کے اشرے کا اکرام کیا احترام کیا جن کے روزے بھی تھے تراوی بھی تھی تلاوت بھی تھی اور پیٹ کا بھی روزہ تھا جسم کا بھی روزہ تھا باطن کا بھی روزہ تھا ظاہر کا بھی روزہ تھا جن کے رمضان کو دیکھ کر اکابر کی یاد تازہ ہو جاتی تھی اور کائنات کے بڑے بد نصیب ہیں جو رمضان المبارک کی مقدس ساتیں پانے کے باوجود انہوں نے اس کا کما حق کہو اکرام اور احترام نہیں کیا روزے رکھے اس کے آداب کو بجا نہیں لائے تراوی پڑھی لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا یا روزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی تراوی کی طرف توجہ ہی نہیں کی ان کی بدنصیبی پر جتنا رویا جائے کم ہے اور یہ اتنے کائنات کے نصیب ہیں ملعون ہیں مردود ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز سوائے توبہ کے ان کے قلم کو اور ان کے داغ اور دھبے کو صاف نہیں کر سکتی اس لیے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل امین علیہ سلاط وسلام کی وہ بدعا جس پر آپ نے کہا تھا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ مسلمان جو رمضان المبارک پائے اور رمضان کا اکرام احترام نہ کر کر مغفرت کا پروانہ جس نے حاصل نہیں کیا جبریل امین علیہ السلام نے اگر بد دعا کی ہوگی تو آج تک انہوں نے اپنی مرضی سے کون سا کام کیا جو اتنا بڑا کام انہوں نے انجام دے دیا پوری تاریخ آپ کھنگا لیے حضرت جبرائیل علیہ سلاد وسلام کی کبھی انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا اللہ کا حکم ہوتا اللہ کی مرضی ہوتی جاتے پیغمبروں کے پاس اور اللہ کا ارادہ نہ ہوتا مرضی نہ ہوتی رک جاتے آپ جانتے ہیں آقا کے پاس وہی آئی اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ چالیس دنوں تک وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہی کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد جب یہ کیفیت ہوئی روایتوں میں آتا ہے کہ آقا پہاڑوں کے دامن پر چلے جاتے اور چوٹیوں پر چلے جاتے ارادہ کرتے کہ اس دنیا سے پردہ فرما لیں یہ بھی کوئی دنیا کہ وہی کی لذت سے محروم کر دیا گیا اللہ کے کلام کی حلاوت سے محروم کر دیا گیا اگر جبر امین علیہ سلا وسلام اپنی مرضی سے آنا ہوتا جانا ہوتا اور اپنی مرضی سے پیغمبروں کو بات کرنا ہوتا آخا کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کو ترس نہیں آتا رحم نہیں آتا کیا دیکھ نہیں رہے تھے علم نہیں تھا جن کا ایک پر کھلتا ہے تو مشرق کی طرف جاتا ہے اور دوسرا پر کھلتا ہے تو مغرب کی طرف جاتا ہے اور پوری دنیا ایسے ہے جیسے دسترخان کے اندر کھانا چنا گیا ہو آخا کی حالت کا علم نہیں تھا تڑپنا نہیں دیکھ رہے تھے بلکنا نہیں دیکھ رہے تھے مرضی اللہ کی چل رہی تھی جبریل امین علیہ السلام نہ اپنی مرضی سے آتے تھے نہ اپنی مرضی سے جاتے تھے نہ اپنی مرضی سے کوئی کلام سناتے تھے اب یہ بات طے ہو گئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے جو جملے کہے تباہ ہو جائے جس نے رمضان کا اکرام احترام نہیں کیا اور مقبرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا آج کے زمانے میں کون تباہ ہوئے کون تباہ نہیں ہوئے پہلے زمانے میں لوگ گنا کرتے تھے تو پردے میں کیا کرتے تھے زانی پردے میں زنا کرتا تھا شرابی پردے میں شراب پیتا تھا آدمی کو حکم دیا گیا کہ الل اعلان پبلک میں مجمع میں تم قضا نماز نہ پڑھو اگر آدمی زہر سے پہلے چار رکعت سنت ہے یہ چھوڑ کر اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ نمازیں قضائے عمری حکم ہے کہ اس پر پردہ کرو یہ ایپ کی بات ہے کہ مسلمان نماز کو چھوڑے کسی کو بتاؤ نہیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ستار العیوب ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں قیامت کے دن آپ ہوں گے اللہ ہوگا اگر آپ نے اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا دیا اور قیامت کے دن اللہ پردہ ڈالیں گے تو یہ لوگ کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو فرض نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا اور اس کا گناہ میرا گنا اس کے مقابلے میں ہلکا ہے اور آپ اسے جنت بھیج رہے ہیں مجھے نہیں بھیج رہے تو اس لیے لوگوں کو گناہ پر نہ بناؤ چھپ کر کیا کرتے تھے آج کے زمانے میں بے حیائی اور بے شرمی کے کیا کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا تین دعائیں تھیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین اور آپ نے وضاحت کی کہ جبل امین علیہ السلام نے تین دعائیں کی اس میں ایک تھی جو رمضان میں اپنی مغفرت کا پروانہ رضامندی کا پروانہ اللہ سے حاصل نہ کرے وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے کیا مطلب جس نے روزے نہیں رکھے جس نے تراوی نہیں پڑی جس نے رمضان کا اکرام نہیں کیا جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا تراوی نہ پڑھنے والا اکرام کرنے والا ہے بے حرمتی کرنے والا یہ آٹھ دن میں پانچ دن میں بوجھ سمجھ کر کلام پاک قتم سمجھ کر کتے سوروں کی طرح بازاروں میں پھرنے والا سفریں کرنے والا یہ تراوی کا اکرام کرنے والا ہے یہ بے حرمتی کرنے والا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگ جاتی پل بھر کے بغیر پل جھپکنے کے بغیر ہم غفلت نہ کرتے یہ اللہ کا کرم احسان گیارہ مہینے اگر دنیا کے کتے بنے رہے اور دنیا کے پجاری بنے رہے اللہ نے کہا آؤ یہ مغفرت کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ آؤ ایک کے ہم ستر دیں گے ہم نفل کے فرض بنا دیں گے ایک روپیہ خرچ کرو گے ستر دیں گے سو کرو گے سات سو کے برابر دیں گے ہزار کریں گے ستر ہزار کے برابر دیں گے اور ایک ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جہنم کے دروازے بند کر دیے وہ کتنا بڑا بے شرم ہے داڑھی مڈانا گناہ ہے کبی یا نہیں کسی امام کے یہاں داڑھی کشکشی کرنا جائز ہے چار مسلک کسی سلسلے میں داڑھی کشکشی کرنا جائز سلسلیا سلسلے نقش بندیا چشتیا شہر وردیا قادریہ کسی میں جائے تصوف کی لائن سے دیکھو حدیث کی لائن سے دیکھو مسلک کی لائن سے دیکھو مذہب کی لائن سے دیکھو آدمی کہیں نہ کہیں جا کر پناہ لے لیتا ہے بیان کا سود ہے بعض علماء بریلیوں نے کہا ہندوستان کی بیان کا سود حلال ہے اس لیے کہ ہندوستان دار الحرب ہے یہ دار الاسلام نہیں ہے ہمارے علماء نے کہا اگر دار الاسلام نہیں ہے تو دار القفر بھی نہیں ہے یہ دار الامن ہے یہاں ہندو مسلم مل کر رہتے ہیں جمہوری مملکت ہے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اذان دینے کی اجازت ہے حج کو جانے کی اجازت ہے روزہ رکھنے کی اجازت ہے اجازت ہے اور دارالحرب میں یہ اجازتیں ملا کرتی ہیں تو وہاں گنجائش نکل گئی لیکن داڑھی مڈانے کی گنجائش اور داڑھی کشکشی کرنے کی گنجائش بریلویوں کے یہاں نہیں سہر وردی کے یہاں نہیں چشتیاں کے یہاں نہیں پادریا کے یہاں نہیں ہنفیا کے یہاں نہیں مالکیا کے یہاں نہیں حنابلہ کے یہاں نہیں اور احناف کے یہاں نہیں کہیں گنجائش نہیں نہ مشرق نہ مغرب کہیں اب جو کر رہا ہے صاف مطلب یہ کہ نبی کی بدعا کے توق کوئی ظالم نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور کوئی پرواہ نہیں کمشنر آفس سے فون آ جائے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں کیوں بلایا گیا عدالت سے وارنٹ آ جائے حیبت شروع ہو جاتی ہے اللہ کے نبی نے بدعا پر آمین کہا وہ ظالم تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جو رمضان میں داڑھی مڈاتا ہے رمضان میں کتے سور کی طرح پھرتا ہے رمضان میں دنیا کی پوجا کرتا ہے مال کی پوجا کرتا ہے دولت کی پوجا کرتا ہے ہے کسی کو پروا اللہ پر ایمان نبی کی عظمت کا خیال دنیا دنیا دنیا اسی کی پوجا اسی کے لیے جی رہے ہیں اسی کے لیے مر رہے ہیں اللہ نے کہا وما خلق تلجنول انسا اللہ دیا بدون ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ عبادت ایک مہینہ سور نہیں کر سکتے گناہوں سے بچ نہیں سکتے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بھول کی کون سی قطع کی آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا آپ امام الانبیاء آپ ساقی کوثر آپ شافی محشر آپ میدان محشر میں سجدے میں جائیں گے اللہ پر گے ارفا رہ سکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سل تو ہوتا جہاں آدم رو رہے ہو نو رو رہے ہو شیش رو رہے ہو ابراہیم رو رہے ہو لوت رو رہے ہو تمام پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں تمام اولیاء نفسی نفسی کے عالم میں تمام اقتاب نفسی نفسی کے عالم میں تمام ابدال نفسی نفسی کے عالم میں صحابہ نفسی نفسی کے عالم میں اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے پیغمبر مانگیا دیا جائے گا اور اما عائشہ فرماتی ہیں ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی آپ کمر پر پٹا باندھ لیتے تھے بیویوں سے کنارا کش ہو جاتے تھے دنیا کی زندگی سے کنارا کش ہو جاتے تھے آپ ہوتے تلاوت آپ ہوتے ذکر آپ ہوتے دین کی بات آج کے چودہ سو سال کے بعد کا کتا اتنی ہمت تیرے پاس کیا ہے جنت میں جانے کے لیے قرآن تجھ پر آیا تھا پیغمبر کیوں بنا تھا جبرائیل تیرے پاس آتے تھے کیا ہے نشانی اللہ کی رضامندی کی کون سی ہمت کون سی جرت کہ رمضان کے بہنے میں سور کا پاخانہ کھانے کی کتے کا پیشاب چاٹنے کی یا یہ انسان ماں غر کا بھی کل کریم اے انسان رب کریم سے کس چیز میں تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے کتنی ہمت تجھے کتنی ہمت نبی نے کہا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اور تو نبی کو کہے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیکھ رکھا ہے ہم نے تمہاری بد دعا کو نبی نے دشمن کو تھوک برچھا مارا تھا کتے سور اور بیل کی طرح چیخنے لگا لوگوں نے کہا دماغ تیرا خراب ہے بہادروں کے بول بولا کرتا تھا جرت مندوں کے نعرے لگایا کرتا تھا نبی نے برچھا مارا ادنا تیر کا زخم لگا اور تو چیخ رہا ہے اور واویلا بچا رہا ہے نہیں اگر آقا نے کہہ رکھا تھا میں اس کو دیکھ لوں گا میرے ہاتھ سے اس کا انجام برا ہوگا اگر آقا تیر نہ پھینکتے برچھا نہ مارتے میری طرف دیکھ کر تھوک دیتے میری تباہی کے لیے بات کافی تھی نبی کے زمانے کے ایک دشمن کو اعتبار تھا کہ نبی جس کے انجام کو برا چاہے وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا آج کے زمانے میں داڑیاں مڈا کر تراوی کی بے حرمتی کر کر علماء کی بے عزتی کر کر مساجد کو ویران کر کر نہیں لگتا نہیں لگتا کہ تیرے دل کے کسی گوشے کے اندر ایمان کی شما روشن ہو یہ کام مسلمان کا نہیں یہ بھیڑ کی اولاد کا یہ چمار کی اولاد کا یہودی کی اولاد کا ارے یہودی بھی رمضان المبارک کے اندر اس زمانے میں اکرام احترام کیا کرتے تھے روایت میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک یہودی کو موت کے وقت کلمہ نصیب کیا اور اس کا علم دنیا کے کسی فرد کو نہیں تھا اور ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت بتائی وہ یہودی جنتی ہو گیا یہ اللہ والے نے پوچھا اے اللہ یہودی اور جنت کے اندر سیر کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان المبارک میں اپنے بچے کو بازار میں لے کر گیا اور بچے نے ٹافی مانگی آئس کریم مانگی اس نے تھپڑ مارا اور کہا او خبیص رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اللہ کا مہینے کا اکرام احترام کرتے ہیں تو ان کی بےزتی کرے گا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ نے موت کے وقت کلمہ دے دیا اور اس کو جنت کی سیر کرا دی یہودی رمضان کے روزے کا اکرام احترام کرتا تھا یہ داڑی مڈے چہرے یہ یہود و نصارہ کا لباس یہ نمازوں کے وقت یہ کتے یا سبروں کی طرح پھرنا یہ بازاروں کے اندر ساڑیاں خریدنا یہ مہندیاں لگانا یہ چوڑیوں کی تیاری کرنا یہ عید کی تیاری کرنا یہ کون ہے لوگ کون ہیں رمضان کپڑوں کے لیے آیا رمضان میک اپ کے لیے آیا رمضان سیر سپاٹے کے لیے آیا رمضان جنت میں مقام بنانے کے لیے آیا جنت کا محل خریدنے کے لیے آیا اللہ کی رضامندی کا پروانہ لینے کے لیے آیا نہیں لگتا افطار سے پہلے دعا کی مقبولیت کا وقت سموسوں پر مباحثہ یہ سموسے اچھے وہ سموسے اچھے اس مسجد کا انتظام اچھا اس مسجد کا انتظام اچھا گیارہ مہینے کتے کی طرح ہڈی پر ٹوٹتا رہا ایک مہینہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا شہری میں نو بنو قسم کے سینکڑوں قسم کے کھانے افطاری کے اندر ہزاروں قسم کے لذتیں اور دسترخوان کیا ہے روزہ نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس نہ شدت علماء نے کہا روزہ رکھ کر اپنے جیسے بھوکوں کے درد کو محسوس کرے جب شہری میں یہ سوچ کر کہ دن پر بھوکا رہنا ہے مرغن غذائوں کو کھا لیا افطاری میں یہ سوچ کر دن بھر میں بھوکا تھا پیاسا تھا سینکڑوں قسم کی لذیذ چیزوں کو استعمال کر لیا اور طاقت پیدا ہو گئی روزہ آیا تھا قوت شہوانیہ کو عورتوں کی رغبت ختم کرنے کے لیے یہ مرغن نظام کھائیں کھا کر غذائیں کھا کر اور رغبت بڑھ گئی اور شہوتیں بڑھ گئی لگتا ہے شیطان کو اللہ نے جو بند کیا وہ ہمارے جسموں میں بند کر دیا اور مہینوں میں شیطانیت کم اس مہینے کے اندر شیطانیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور حرام زادگی زیادہ ہو جاتی ہے مساجد میں زدہ زدی ایک تراوی ہوتی ہے مد مقابل میں مکان میں دوسری تراوی ایک بیان ہوتا ہے مد مقابل میں دوسرا بیان اور ایک تفسیر ہوتی ہے مد مقابل میں دوسری تفسیر ایک وہ والے اس میں نہیں بیٹھتے یہ والے اس میں نہیں بیٹھتے یہ جماعت والے اس میں نہیں جاتے وہ جماعت اللہ کو راضی کرنے کی فکریں نہیں حرام زاد کیا ہیں حرام زاد کیا یہ شیطان نہیں ہے اب شیطان کے بند کرنے کی کیا امید یہ تو چلتے پھرتے شیطان ہیں اللہ نے جناتی شیاتین کو بند کر دیا انسانی شیاتین اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوڑ دیا کی نشانی کیا ہے یہ روزہ اور ہیں جو انسانی شیاطین ہیں یہ داڑھی مڈے ہیں جو انسانی شیاطین ہیں یہ نماز کی بے حرمتی کرنے والے انسانی شیاطین یہ تراوی کے وقت بازاروں کو آباد کرنے والے یہ انسانی شیاطین یہ جوروں کو بے پردہ بھیجنے والے یہ انسانی شیاطین یہ عید کی تیاری چل رہی ہے صاحب کیوں نہیں آئے نماز میں عید کی تیاری میں چل گئے تھے کوئی بمبئی گیا کوئی مدراس گیا کوئی کلکتہ گیا کوئی گجرات گیا کیوں گئے کپڑے لینے کے لیے گئے رمضان کپڑے بنانے کا سیزن ہے نا ایک جب ہمیں کلیمے کی موت نصیب ہو ہمارا عید کا دن ہے جب ہمیں حلال کا کفن نصیب ہو وہ دن ہمیں عید کا دن ہے جس دن ہم تین سوالوں کا جواب دے دیں من ربو کا وما دینوں کا ومن رجل ان عیسا یہ تین سوالوں کا جواب دے دیں یہ عید کا دن ہے جس دن ہماری روح نکلتے وقت ہمارے سامنے آیت کا نقشہ آئے یا اتن نفس المتم انا اے نفس مطمئنہ ارجعی جی الا ربی کی رازیتم مرضیہ اپنے رب کی طرف تو ہنسی خوشی چلی جا وت وط کلی جنتی میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا اللہ کی قسم مومن کا دن وہ دن عید کا دن ہے یہ بھیک مانگ کر قرض لے کر جورو کا مال گروی رکھ کر تراوی چھوڑ کر کتے سوروں کی طرح بازار کو آباد کرنا مسلمان تیری شان نہیں تیری شان یہ کہ تم مقابلہ کرے یار اگر تو نے دو ختم کیے تو میں نے چار ختم کیے اگر تو نے چار ختم کیے کلام پاک کے میں نے دس ختم کیے میں نے اتنے مسئلوں کا علم جانا میں نے وضو درست کیا میں نے نماز درست کیا میں نے غسل درست کیا مجھے کپڑا پہننا نہیں آتا تھا مجھے کپڑے کی پہننے کی سنتیں آ گئی یہ ہے مسلمان کی شان یہ کتے اور سور کی شان ہے ہڈیوں پر ٹوٹ پڑنا پاخانے پر گرنا دنیا پاخانے سے بدتر ہے دنیا مردار سے بدتر ہے اب دنیا جیفا و تالی وہاں کلاس بڑوں نے کہا کہ دنیا مردار ہے اور اس پر پڑنے والے کتے ہیں مسلمان تو کتا بنا کر نہیں پیدا کیا گیا تو خیر امت بنا کر پیدا کیا گیا رمضان کا اکرام تجھ سے نہیں ہو سکتا روزے تجھ سے نہیں رکھے جاتے تیرا ٹی وی بند نہیں ہوتا تیرا داڑھی منڈانا بند نہیں ہوتا تیرے گانے بجانے بند نہیں ہوتے تیرا جھوٹ بند نہیں ہوتا دیکھ تیرے چہرے کو دیکھ کر تیری اداؤں کو دیکھ کر غیر شرم آ جائے یا اللہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا صبح میں دیکھو ذکر کر رہا ہے دوپہر میں دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے شام میں دیکھو درود پڑھ رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے یہ مسلمان کی شان ہے عبادت عبادت عبادت اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا نبی کی خوش کو تلاش کرنا ہے افسوس کہ نو روزے گزر گئے ایک اشرا قریب القتم ہے نبی کی دعا کا تو آج بھی سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے گلوں کے اندر بڑا ہوا ہے اور اس کی نشانی چہروں کی صفائی عورتوں کی نشانی بے پردگی اور رنٹیوں کا لباس اور اس کی نشانی نماز کے وقت کتوں کی طرح گھومنا اس کی نشانی معمولی معمولی بہانے سے روزہ چھوڑنا اور یہ بلا پانچ دن میں کلام ایک پاک ختم پچیس دن کیا کریں گے صاحب جہاد میں جائیں گے بدر کے میدان میں جائیں گے فلسطین کو جائیں گے افغانستان کو جائیں گے کیا کرنا ہے کیا کیا تم نے پچھلا ریکارڈ پچیس دنوں میں جو ایک ہفتے میں ختم کیا بقیہ تین ہفتے اس نے کیا کارنامہ انجام دیا محمد بن قاسم ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اسامہ بن زید ہے تیری ذات سے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا اے دنیا کے کتے تیرا جواب یہ پانچ دن میں کلام ختم اور پچیس دن دنیا کی پوجا کریں گے ایک اشرے میں کلام پاک ختم دو اشروں میں دنیا میں لگے رہیں گے پندرہ دن میں کلام پاک ختم پندرہ دن دنیا میں لگیں گے یہ کیا لگا رکھا ہے علماء نے کہہ رکھا ایک تراوی میں کلام پاک کا ختم انتیس راتوں کے اندر ختم کرنا عذاب ہے تجھے یہ کلام پاک سے محبت کی نشانی یہ کلام پاک سے تعلق کی نشانی یہ مسلمان ہونے کی نشانی سال بھر تو کلام پاک پڑھتا تھا یہ کلام پاک کلام پاک سینے سے لگاتا تھا شاہ رمضان اللہ ان ضلع قرآن اللہ نے کہا اس رمضان میں اور قرآن میں ہم نے ایک نسبت پیدا کی رمضان قرآن قرآن رمضان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کو زیادہ کیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام آتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کو سنایا کرتے تھے سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں ساٹھ کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت کے اندر کلام پاک کا ختم کیا کرتے تھے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھرانے کی عورتیں مقابلہ کیا کرتی تھی بڑی ماں کہتی میں نے بیس کلام پاک ختم کیے تو خالہ جان کہتی کہ میں نے تیس کلام پاک ختم کیے تو گھر کی بہو کہتی میں نے کلام پاک چالیس قدم کیے ایک کلام پاک بیس رکاتوں میں انتیس دنوں کے اندر اگر تو نہیں پڑھ سکتا میں نہیں سمجھتا کہ تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں گھر گھر میں کارخانے میں سائبان میں جہاں تیس چالیس کی جگہ خالی ایک کرائے کے چند والے کو رکھا اور کلام پاک پڑھایا اور اس سے سن لیا یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا دربار ہے یہ اللہ کی مسجد ہے اس مسجد میں آ اپنا وقت دے مغرب کے بعد افطاری کر کے آ جا بیٹھ جا پہلی سب کے لیے لڑ تراوی میں پڑھ تراوی میں کلام سن اے مردود تو نے زنا کے مزے کو چاکا ہے شراب کی لذت کو چاکا ہے دنیا کے پاخانے کو چاکا ہے اگر تو تراوی کے کلام کو چاک لیتا یہ تو بوجھ سمجھ کر پانچ دن میں ختم نہیں کرتا یہ مصیبت بنا رکھی ہے گلی گلی کوچا کوچا ہمیں سفر میں جانا ہے ہمیں کاروبار میں لگنا ہے گیارہ مہینے کیا کر رہے تھے تم ایک مہینہ تراوی میں نہیں لگا سکتے اور یہ بابا کب سے شروع ہوئی ہمارے بنگلور میں دس سال بیس سال اس سے پہلے تو نہیں تھا اس سے پہلے کے لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے بیوی بچوں کو نہیں پالتے تھے لہونا تو یہ چاہیے تھا راتوں کو زندہ کرتا دن کو جگتا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا ساری رات تلاوت سننے سنانے میں نہیں جانا تو مدے کو نہیں جانا مبلون نہیں جانا بھیڑوں کے گانوں کی لذت کو جانا لتا اور اوشا کے گانوں کو تو نے جانا تو نے حرام زادوں کے بول کو جانا ذالک الکتاب کتاب و لارئی وپی کی لذت کو تو نے جانا نہیں الرحمن اللہ قرآن جو قرآن کی دلہن ہے اس دلہن کی سوار کو اور اس دلہن کی زینت کو جانا نہیں آسین و قرآن الحکیم جو قرآن کا دل ہے اس دل کی دھڑکن کو تو سنا نہیں ملون آٹھ دن میں ختم کیا کر رہا اب ختم ہو گیا پھر رہا مزے کر رہا تراوی تیرا باپ پڑے گا دو سنتیں ہیں تراوی پڑھنا سنت اور کلام پاک کا ختم کرنا سنت اب یہ کہ جب ختم ہو گیا تو شیطان ورغلاتا آتا ہے بھائی کلام پاک ختم ہو گیا اب موج کرو مستی کرو جورو کی غلامی کرو اولاد کا پیشاب پیو پاخانہ چاٹو جاؤ رنگ برنگ کے کپڑے لیو تیرا کپڑا کفن نہیں جا قبرستان کے اندر دیکھ کوئی قبر سات سو سال پرانی کوئی قبر ایک ہزار سال پرانی ہزار سال پہلے کا آدمی مراتا نہیں مراتا دس ہزار سال پہلے کا آدمی مرا تھا نہیں مرا تھا مردود کپڑے بدل بدل کر دھوکہ دینے والے اس جسم کو جس جسم کو جو جسم کیڑوں کی غذا بننے والا مٹی میں ملنے والا جا سات ہزار سال کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا کہ دنیا میں بڑے کپڑے بدلا کرتا تھا اب کتنے کپن تو نے بدلے کتنے جوڑے تو نے بدلے تجھے قبر میں نہیں جانا تجھے ودان سدا کے اندر ممی منا کر تیری لاش رکھی جائے گی تھیٹروں کے اندر حرام زادوں کے ساتھ تیری لاش کو ممی منا کر رکھا جائے گا حرامی کتے جب جیتا تھا مسجد کی طرف تھوک کر نہیں دیکھتا تھا چندہ والا آتا ابو سنکم تریرا چہرے پر جھلیاں لاتا تھا یاد رکھ کسی بھیک کے جنازے پر تیری لاش نکلے گی تیرے باپ کے گھر کا جنازہ ملکیت نہیں یہ فقیر جس نے اپنی جھولی سے چارہ نے ڈالا آٹھا نے ڈال کر چندہ کیا اس بھیک کے جنازے میں حرامی اگر نصیب ہو تو اس جنازے میں تیری لاش آئے گی جس مسجد کی اذان سن کر جس مسجد کی تراوی کا کلام سن کر کتے سوروں کی طرح تو مسجد سے گزرا کرتا تھا ہائے تجھے کیا ہو گیا کل مسجدوں کے سامنے نماز کے اوقات میں غیر جلوس نکالتے تھے مسلمان لڑ پڑتا تھا مراد آباد کا جو فساد ہوا اسی بات پر فساد ہوا کہ تراوی کے وقت عشاء کے وقت وہ لوگ جلوس نکال رہے تھے مسلمانوں نے کہا ہماری تراوی کا احترام کرو احترام کرو ہائے وہ مسلمان غیروں سے لڑتے تھے اگر وہ مسلمان آج ہوتے تیرے خلاف اعلان جہاد کرتے یا اللہ ہم کافروں مشرکوں سے لڑ بیٹھے بیویوں کو بیوہ بنایا اور بچوں کو یتیم بنایا آج کا مسلمان اس سے گیا گزرا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ان کے جو امام صاحب تھے حافظ جی گھر والوں نے کہا حضرت رحم کیجیے گا حضرت نے بات مان لی کہا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے حضرت میری طبیعت ناساز ہے اور میری طبیعت میں اتار ہے آج میں تراوی شہری کے وقت تک لمبا نہیں کر پاؤں گا دس پارے سنتے تھے پندرہ پارے سنتے تھے کلام کے سننے میں لذت تھی کلام پاک کے سنانے میں لذت تھی کہاں گئی وہ لذت بوجھ ہے بوجھ کوئی دو کے بعد بھاگ گیا کوئی تین کے بعد بھاگ گیا میں کہتا ہوں کہ جب ملاوٹی دودھ کو آگ پر رکھا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو پانی ہے بھاگ جاتا ہے جو پانی ہے بھاگ جاتا ہے جو دودھ ہے رہ جاتا ہے کہاں گئے یہ کون تھے جو پچھلی سفے خالی ہو گئی ابھی نو دن نہیں گزرے رمضان المبارک کے ابھی مسجد ویران ہونا شروع ہو گئی یہ کون مخلوق زمین سے اگنے والی آسمان سے ٹبکنے والی پنج وقتہ نمازوں میں نظر نہیں آتے جمعہ میں نظر نہیں آتے عید برات میں نظر نہیں آتے یہ کون رمضانی ہے یہ کون سی مخلوق پیدا کی ہے اللہ آپ نے تعدم و حبا سے انسانوں کی نسل کو چلایا آپ نے نبی کی امت کو خیر امت بتایا اور کہا نماز پڑھنے والا مومن اور نماز چھوڑنے والا کافر عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ اور آپ نے کہا ترک سلا تھا متعمدن فقط کفر جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ دیڑ کی اولاد ہو گیا وہ چمار گیا یہ کون مخلوق ہے یہ تراوی میں پانچ رکا چھ رکا تو بھاگے آٹھ رکا تو بھاگے دس رکھ یہ کام بھاگتا ہے یہ کر کیا رہا ہے کام قرآن سے اچھی کیا چیز ہے تراوی سے اچھی کیا چیز ہے کیا شغب تھا کیا لگاؤ تھا ہمارے اکابرین کو حافظ جی نے کہا کہا کہ ٹھیک ہے دو پارے پڑھائے اب لیٹ گئے اسی مسجد کے اندر جب نیند لگ گئی نیند لگ گئی تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جا کر ان کے پیر دبانے لگے جب حافظ جی جگے تو کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے معاف کیجیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے پیر کہا کہ نہیں آپ تو بیمار بتایا تھا آپ کو آرام ملے گا آپ کے پیر میں درد ہوگا آپ کے جسم میں درد ہوگا حافظ جی کہتے ہیں کہ اس شرمندگی سے بہتر یہی ہے کہ پھر انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور کہا کہ حضرت کام نہیں بن سکتا آپ قرآن کے بغیر جی نہیں سکتے مسلح سمالا کہا کہ شہری تک کلام پاک سناؤ یہ تھا کلام پاک سے شکو یہ تھا لگاؤ بیس رکعت میں ڈیوائڈ کر کر اور انتیس تیس تراوی کے اندر ایک کلام پاک کبھی مرغی کی ٹانگ کی طرح اس ٹانگ پر کڑا رہا اس ٹانگ پر کڑا رہا قرآن کا حق ادا نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ یہ ہجڑا جورو کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا اللہ کے کلام سے تعلق نہیں اللہ کے کلام سے محبت نہیں اللہ کے کلام سے لگاؤ نہیں کیا جانا تو مسلمان ہو کر ایک صحابی فرماتے ہیں کلام پاک پڑھنے لگا میرے سہن کے اندر جو گھوڑے تھے جو جانور بنے ہوئے تھے جہاد کے یہ بدکتے تھے اور میں خاموش رہتا تو پھر یہ جانور خاموش ہو جاتے صبح تک یہی قیفیت آہستہ پڑتا تو خاموش ہوتے اور زور سے پڑھتا تو بدکنے لگتے صبح میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور یہ کیفیت بیان کی آخا نے کہا اے قرآن کے قاری تیرے قرآن کے پڑھنے نے آسمان کے فرشتوں کو ہلا دیا آسمان کے فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ جانور تو وہ ہیں جو تجھے نظر آ گئے لیکن تیرے قرآن کے پڑھنے نے آسمان کے فرشتوں کے اندر حرکت کو پیدا کر دیا یہ تھا صحابہ کرام کا قرآن سے لگاؤ اور قرآن کی یہ وہ تاثیر تھی کہ جس کی وجہ سے آ آسمان کی مخلوق ادرا کرتی تھی آج کہتا ہے اللہ بابری مسجد چلی گئی بیت المقدس چلی گئی اے اللہ ہماری عورتوں کی آبرو لٹتی ہے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے ارے شرم کرو شرم کرو جس کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہو زمین و آسمان کے خزانے ہوں اور وہ عید کے موقع پر عیدگاہ میں بھیک مانگے اللہ نام کی روٹی دے دو اللہ نام کا کپڑا دے دو مجھے پتر دے دو جمعہ کے بعد بھیک مانگے شرم کی بات نہیں اربوں خربوں کی پراپرٹی رکھا ہوا ہے بادشاہ ہے اور طاقت ہے قوت ہے روپیہ ہے پیسہ ہے بھکاری اللہ کی قسم اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس قرآن اور مسلمان غیروں سے بھیک مانگے آج اللہ ہم کمزور ہے ہتھیار نہیں ہیں ہمارے پاس آلات نہیں ہیں ہم اقلیت میں ہیں وہ اکثریت میں ہیں ہم ان کی بات یہ سب جھوٹی باتیں جھوٹی باتیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام اقلیت میں تھے اکثریت میں تھے حکومت کس کی تھی دبدبا کس کا تھا چلتا کس کا تھا کیا کوئی صحابی یہ کہا ہم اقلیت میں ہیں ابو جہل صاحب محترم ابو جہل صاحب ہمیں معاف کرو مولانا ابو لہب صاحب ہمیں در ایک مثال بتاؤ ہاں یہ مثال ملتی ہے نوجوان آج ایکسرسائز کر رہا ہے آج جم کو جا رہا ہے آج بون مٹا پی رہا ہے آج انرجی پی رہا ہے آج طاقت کی چیزیں استعمال کر رہا ہے کیوں کیوں دنیا پر اپنی طاقت لگانے کے لیے مظلوموں پر مجبوروں پر ظلم کرنے کے لیے تشدد کرنے کے لیے آ میں تجھے بتاتا ہوں نوے سال کی بوڑھی حضرت زنیرہ رضی اللہ نا ابو جہل نے برچھا مارا کہا ابھی وقت ہے آبا اجداد کے دین پر واپس آ جا ابو جہل جو چاہے تو کر لے فخر مانتا خاص جو چاہے کر لے میری جان تو لے سکتا ہے میرا دھرم ایمان نہیں لے سکتا آخر میں ابو جہل نے وہ نوے سال کی بڑھیا کی شرمگاہ کے اندر تلوار کو سون دیا داخل کر دیا کہا کہ ابھی وقت ہے کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے داڑھی مڈاتے ہو کیا ملتا ہے امریکہ ڈالر دیتا ہے انعام دیتا ہے آسکر اوارڈ دیتا ہے نبی کی بد دعا لیتے ہو کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے تمہیں حکومت دی گئی سلطنت دی گئی روپیہ دے گیا جان بچانے کا آفر دیا گیا کہا ابو جہل افسوس کی بات اللہ نے میرے جسم میں ایک روح رکھی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم خون کے قطرے قطرے میں روح ہوتی یا اللہ کتنا مزہ ہوتا ہر روح کو تیری تیرے راستے کے اندر میں شہید کر دی تف ہے دو پڑنے کا وقت ہے آج ایمان پر اسلام پر مسلمانوں پر مساجد پر مدارس پر کیا وقت آ پڑا ہے آر ایس ایس کا ایک لیڈر بابری مسجد کا فیصلہ سپٹمبر میں آنے والا ہے بھگوت نام ہے جس کا اور چیخ کر کہتا ہے ہم کوٹ کی پرواہ کرنے والے نہیں ہم قانون کی پرواہ کرنے والے نہیں ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہندوئزم کے بل بوتے پر بابری مسجد کی جگہ ہم رام مندر تعمیر کریں گے کیا ہو گئے کروڑا مسلمان کیا ہو گئے کہاں چلے گئے ارے جس جمہوریت کی دہائی یہ قوم دیا کرتی تھی جس عدالت کی دہائی یہ کافر دیا کرتے تھے جن جو فیصلے ان کے یہاں ان کے ویدوں سے ان کی آسمانی کتابوں سے زیادہ قیمتی تھے آج ان کا ایک آدمی کہتا ہے ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے رام مندر تعمیر کر کے رہیں گے سیاسی کتوں تمہاری سیاسی طاقت آخر کس دن کے لیے ہر کتا بھونگتا ہے اسلام کے خلاف ہر سور ہماری طرف اشارہ کرتا ہے مومنوں کے خلاف ہماری ماں اور بہنوں کے خلاف آخر یہ طاقت کس دن کے لیے یہ قوت کس دن کے لیے معصوموں مظلوموں مجبوروں کو کال کوٹری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو ان کی آل اولاد سے جدا کر دیا جاتا ہے آخر یہ طاقت یہ سیاسی انفلوئنس کس دن کے لیے جب تیرے بیٹے کو چوری کے کیس میں پکڑ لیا جائے گا جب تیری بیٹی شراب پی کر گاڑی ڈرائیو کرے گی اور ٹکر مار دے گی اس دن کے لیے کس دن کے لیے کیا ایڈوکیٹ لا قانون آخر کسے جیل کے اندر کیوں نہیں ڈالا جاتا جو مدرسوں کے خلاف بات کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بات کہتے ہیں کیا مسلمان تھرڈ کلاس کا شہری ہے مسلمان اس ملک کا مالک ہے حصے دار نہیں لیکن سلوک بیواؤں کا یتیموں کا اور پرایا نہیں کیا جا رہا ہے اگر سیاسی قوت ہے استعمال کرو قانونی قوت ہے استعمال کرو دولت کی قوت ہے استعمال کرو قرآن کو چھوڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے محروم کر دیا اس قوم کو سچ فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اس زمانے کا مسلمان عزت والا تھا عظمتوں والا تھا یقیناً پیون لگے کپڑے پہنتا تھا یقیناً فخر فاخا کرتا تھا یقیناً مسکینی کی زندگی گزارتا تھا لیکن آج کی طرح ذلت والی زندگی نہیں گزارتا تھا وہ زمانے میں سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہیں آج ہم ذلیل ہیں تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا نبی نے ہم کو چھوڑ دیا خدا کی مدد ہٹ گئی خدا کی نصرت ہٹ گئی کیا تعلق ہے قرآن کا مہینہ شاہ رمضان اللہ انزل پیہل قرآن رمضان وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا رمضان قرآن قرآن رمضان چولی دامن کا ساتھ انسان اور اس کی پرچائی کا ساتھ اس زمانے میں تیرا قرآن سے لگاؤ کیا ہے کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے ہاں ہاں ہے جب ٹی وی کے دکان کھولے کیبل کا آفس کھولے کیسٹوں کی دکان کھولے قرآن خانی کرنا تاکہ یہ رنڈیوں کے گانے زیادہ نکلے جب بینک کھولے قرآن خانی کرنا جب چٹ فنڈ کی آفس کھولے قرآن خانی کرنا تاکہ مسلمان روزانہ چھتیس مرتبہ نہیں چھ سو مرتبہ اپنی ماں کے کپڑے نکال کر بلاکار کرے یہ قرآن قرآن خانی کے لیے ہے یہ قرآن مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہے یہ قرآن قبرستانوں کے اندر جا کر پڑھنے کے لیے ہے یہ قرآن تو وہ تھا جو مردوں کے اندر حیات پیدا کرنے آیا تھا یہ قرآن وہ تھا جو ویرانوں کو آباد کرنے آیا تھا یہ قرآن وہ ہے کہ اگر تو ریگستان کے اندر پڑے گا سبزہ جائے گا یہ قرآن وہ ہے جو سوکھے بادلوں کی طرف اشارہ کرے گا وہ پانی برسائے گا یہ قرآن وہ ہے جو مردہ دل کے سامنے پڑے گا ایمان کی نوزر روشن ہو جائے گی کیا یہ وہ قرآن نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے سندھی کے سامنے پڑا گیا ان کا دل موم دل نہیں ہوا تھا کس ارادے سے نکلے تھے کیا یہ ارادے سے نکلے تھے میں جماعت میں جاؤں گا کیا یہ ارادے سے نکلے تھے میں جہاد میں جاؤں گا کیا یہ ارادے سے نکلے تھے مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کروں گا نکلے تھے نبی کے قتل کے ارادے سے سورہ تاہا کی یہ آیت تک اننی ان اللہ لا الا انا ان واقمی صلاح تعلی ذکری میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے حالت بدل گئی نبی کا قاتل کلام پاک کو سن کر حالت بدل گئی شرابی کی حالت بدل گئی زانی کی حالت بدل گئی بتوں کی پجاری کی حالت بدل گئی مشرقین مکہ کی حالت بدل گئی اور تیری حالت نہیں بدلی اس لیے کہ تو گھول گھول کر پینے کے لیے قرآن کو رکھ لیا مردوں کے سامنے رکھ لیا قبرستان کے لیے رکھ لیا ٹی وی کے دکان کے لیے رکھ لیا وی سی آر کی کیسٹوں کے دکان کے لیے رکھ لیا بیان کی افتتاح کے لیے تو نے رکھ لیا کلام پاک سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنا اللہ کی رضامندی حاصل کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا کبھی تو سوچا بھی نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی کلام پاک کے حقائق کو دیکھ کر بہت سارے یہودی صاحب ایمان ہو رہے ہیں وہ یہودی جو ایمان کے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن کلام پاک کو پڑھتے ہیں دشمنی کی نگاہ سے ہے کیا دیکھیں کلام پاک اور جب پڑھتے ہیں حقائق میں جاتے ہیں تو ایمان کو قبول کر لیتے ہیں مملکت سعودی عربیہ کے اندر تعمیرات وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں کلام پاک کا پڑھنا کلام پاک کی تلاوت اور کلام پاک کے ترجمے دیکھ کر روزانہ کئی افراد ایمان کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں تیری ماں مسلمان باپ مسلمان خاندان مسلمان آج تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا کب سمجھے گا قبر میں جا کر سمجھے گا قبر میں جا کر سمجھنا چاہے گا میرے رب کے قسم تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ میرے آقا نے پروایا القرآن حجت اللہ کا قرآن تیرے لیے یا تیرا مخالف گواہ بنے گا حجت بنے گا اب اگر نے دنیا میں عزت کی قبر میں یہ قرآن تجھے عذاب آنے نہیں دے گا کسی اور گنا کی وجہ سے پیر کی طرف سے عذاب آئے گا یہ قرآن چلا جائے گا کہے گا اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں اللہ کہے گا ہے تو پھر کہے گا اے اللہ دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا دن میں رات میں تراوی میں تحجد میں پڑا کرتا تھا محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا چوما کرتا تھا سینے سے لگایا کرتا تھا ارے نوجوان آج تجھے پڑھنا نہ آئے کسی قاری کو بلا اور کہنا تو قرآن پڑھ میں سنتا جاؤں گا کم سے کم قرآن کے سیکھنے تک تو یہ عمل کر رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غالباً صحابی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ابئی ابن کاب ہیں صحابی کہا کہ اقرا لنا یا ابئی ابن کاب اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے ابئی ابن کاب اللہ اکبر منسٹر کا فون آ جائے نمبر محفوظ کر کر سینکڑوں کتوں کو دکھاتا ہے فلاں ایم ایل اے نے مجھے فون کر دیا مجھے سڑی بانس کے جوتے دے دیے پھٹے ہوئے موزے ساتھ جن میں سور کے پیشاب کی بدبو ہے حرام کھا کر شراب پی کر محفوظ رکھتا ہے یم ایل اے صاحب نے دیے یم پی صاحب نے دیے عبید نے کاپ تیرا مقام کیا ہوگا تیرا درجہ کیا ہوگا اللہ وہ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ حضرت عبی ابن کاف کے اخلاق اتوار اور سیرت کی جھلک ہماری زندگیوں میں بھی کچھ لا دے بولا کیا مقام تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جبر امین علیہ السلام کو کہا جاؤ آقا سے کہو اللہ ابن کاف کو سلام سناتا ہے عبی ابن کاب نے کہا سمانی اللہ سمانی اللہ سمانی اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا اللہ نے میرا نام لیا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے معظم یاد کرے امام دعا میں یاد کرے بیان میں تذکرہ کرے بال بھی پرواہ نہیں دنیا کا کتا دنیا کا منسٹر کوئی فلمی ہیرو کا جھوٹی چائے کبھی پی لے گا یہ زندگی بھر یہ سینا کبھی اکڑپ سے کم نہیں ہوگا ارے صاحب فلم میں کام کرنے والے فلاں خان سے اور فلاں اسٹار سے میں نے ہاتھ ملا لیا یہ تصویر ہے کمشنر سے ہاتھ ملا لیا کون ہے یہ کون ہے یہ جہنمی ایندن ہے جہنمی ایندن وارے مسلمان جو بلال کا نائب جس اذان کو دے کر جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کی چیزیں قیامت کے دن جس کے حق میں گواہی دیں گی قیامت کے دن اللہ جس معذن کی گردن کو سب سے اونچا کرے گا اس کا کوئی مقام نہیں ارے اس سے دوستی کریں گے اس سے تعلق پیدا کریں گے اسے نکاح میں بلائیں گے اسے شادی میں بلائیں گے ان چماروں کی قیمت کتوں برو کل وہ وقت ہوگا یاد رکھ لینا کہ کل تمہاری لاش ہائی وے کے اندر آکسیڈنٹ کے اندر بکری ہی ہوئی ہوگی اور موزن کا غسل تمہیں نصیب نہیں ہوگا مسجد کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا مولوی کی نماز جنازہ نصیب نہیں ہوگی آج عزت کرو کل اس کا غسل نصیب ہوگا آج عزت کرو کل یہ مولوی تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا اور یہ دعا کرے گا کل بلانا کسی منسٹر کو منسٹر صاحب تمہاری پوجا کیا کرتے تھے زندہ باد مرداب کیا اور جب کہتا ہے ذرا منہ بھر کر دیکھو پورا جل باہر آتا ہے تھوک کے ذرات باہر آتے ہیں چہرے پر ٹم ٹماہٹ آ جاتی ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے بولا یملے صاحب ہے نا رڈی صاحب گڈی صاحب کرشنپا صاحب صحابہ کا نام محبت سے نہیں لیا تھا یہ کتے کا بچہ سور کا بچہ مولوی کا نام نہیں لیا تھا کتے کل تو مرے گا یہ کشن اپا جو ہے یہ رڈی پڈی تیرا تجھے چڈی پہنائے گا لا پہنا تخلون اولیاء من اولیا امین اللہ نے کہا یہ تیرے دوست ہو نہیں سکتے یا آمنو لا یدا ون نسارا اولیا اے مومنو یہود و نسارا سے دوستی نہ کرو بعضهم اولیا بعض آپس میں دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست نہ تھے نہ ہیں نہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے مر رہا ہے جھوٹی تعریف کر کر بیٹی کو دلہن بنا کر اسٹیج میں رکھ کر وہ حرام زیادہ سور غیر مسلم رڈی پڈی چڈی اس کو سامنے کھڑا کر ویڈیو والے کو بولتا ہے ذرا خاص ویڈیو بنانا قیامت کے دن پتا لگے گا جب تیرا حشر ان کتوں کے ساتھ سوروں کے ساتھ ان کافروں مشرقوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا المرو مامن احبا کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا سے دنیا میں محبت کیا کرتا ہے فخر کے ساتھ ارے پاخانے کو جانا کوئی شان کی بات ہے فخر کے ساتھ آدمی کہہ رہا ہے میں پاخانہ کھایا میں پیشاب پیا اللہ کی قسم جو دیندار ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے والے اولیاء سے محبت کرنے والے خدا سے ڈرنے والے نبی سے تعلق رکھنے والے جنت کے طالب شہادت کے طلبگار میرے سامنے کوئی بولتا ہے ایسا لگتا ہے گویا کسی گدے کے عزو کو اس نے منہ میں رکھ کر پیشاب پی رہا مجھے اچھا نہیں لگتا صحابی کا نام لے ابو بکر کی صداقت کے ذکر کر عمر کی عدالت کے تذکرے کر علی کے علم کے چرچے کر خالد ابن ولید کی شجاعت کے تذکرے کر بیوی فاطمہ کے حیا کے چر... کتنا پیارا لگتا ہے محمد محمد محمد محمد کہنا کتنا پیارا لگتا ہے کمینے حرامی ہرا بھی تو بھیڑ کو پیدا ہوا گھروں میں فوٹو لگا رکھا ہے بھیڑوں چماروں کے نام لے کر پھول جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے سینا چوڑا ہو جاتا ہے پتا لگے گا پتا لگے گا قیامت کے دن جب کوئی صدیق کے ساتھ اٹھے گا کوئی فاروق کے ساتھ اٹھے گا کوئی امی جان حضرت فاطمہ کے ساتھ اٹھے گی کوئی بیٹی حضرت خطےجہ کے ساتھ اٹھے گی حرامی تو قیامت کے دن اسی ناگیش کے ساتھ مورتی کے ساتھ اٹھے گا تو اللہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہاتھ چھوڑنا چاہے گا نہیں چھوٹے گا تو پوچھے گا اللہ سے اللہ کہے گا میرے نبی نے تجھے نہیں بتایا تھا المر ما من احبا کہ دو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اس کا مشر کرے گا قرآن کو چھوڑا آج غیروں کا تو محتاج ہوا قرآن کو پکڑ لے قرآن سے رشتہ قائم کر لے کلام الملو کی ملوک الکلام جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے کیا مزہ آتا ہے تجھے گانا سن کر کیا لذت ملتی ہے تجھے رنڈیوں کے بول سن کر کیا تجھے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے میوزک کی ترتراہٹ کو سن کر سگنل پر کھڑو لال بتی لگی ہوئی ہے اور پاس میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے دھن دھن دھن دھن ایسے معلوم ہوتا ہے ہارٹ کا مریض ابھی چلا جائے گا بھائی سیٹ کتنے کا لیا پینتیس ہزار کا چالیس ہزار کا لاکھ کا سوا لاکھ کا اور تیری مسجد کی اذان ایسی ہے ساؤنڈ سسٹم کے پڑوس میں نہیں جاتا آواز پڑوس میں نہیں جاتی بات بات میں بند ہو جاتی ہے پیچھے سے یہ مدن صاحب دیکھتے نہیں کیا جی امام صاحب دیکھتے نہیں کیا جی کمیٹی اور تیرے کار کے اندر جو سسٹم ہے وہ ساٹھ ہزار کا ستر ہزار کا تاکہ خود بھی پیشاب پیے پاخانہ کھائے اور دوسروں کے کانوں کے اندر ایک پیشاب پاخانہ ڈالے کچھ لوگ رنگ ٹونگ رکھتے ہیں نا ان کو کال کرو گانا سنائی دیتا ہے مسجد میں ہو اعتکاف میں ہو مدرسے میں ہو قرآن کی تلاوت میں ہو آپ نے ان کو رنگ کیا حاجی صاحب ہیں کوئی زکاط کی بات کرنا ہے اور سیٹ صاحب ہیں کوئی سفیر کی چندے کی بات کرنا ہے رنگ کیا مسجد میں ہے معلوم ہوا کہ رنڈی کے بول چل رہے مسلمان قرآن کی حلاوت کو بھلایا قرآن کی لذت کو بھلایا قرآن کی مٹھاس کو بلایا آج رنڈیوں کے بول میں تو پڑ گیا آج حرامیوں کے بول کے اندر تو پڑ گیا کلام پاک کی گہرائی کو تو جانتا نہیں وہ وہ علم وہ سائنس وہ ٹیکنالوجی وہ میڈیکل وہ دنیا کا کون سا ترقی کا وہ کمپیوٹر کا علم کون سا علم ہے جو اللہ کے قرآن میں نہیں ہے تو سائنسدان بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو ڈاکٹر بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو انجینئر بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو لوہار بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو لکڑہارا بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو عابد بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو زاہد بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے تو صوفی بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے اور تو محدث بن کرا اللہ تیری پیاز بجائیں گے یہ چشمہ وہ ہے کلام پاک کا جس میں تمام بیماروں کا تمام دنیا کے لوگوں کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے آج لوہے کی ٹیکنالوجی کیا حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام کے لیے اللہ نے نہیں کہا وہ لہ الحدید ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا یہ لوہے کی جو ٹیکنالوجی اور جو سول انجینئرنگ ہے چودہ سو سال پہلے جب چراغ نہیں تھے گھوڑوں کا زمانہ اونٹ کا زمانہ اللہ نے اس لوہے کی ٹیکنالوجی سول انجینئرنگ کو نہیں بیان کیا تھا اونٹ ٹیکنالوجی کا بھی آیونینا اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ کشتی کو بنانا لکڑیوں کو جوڑنا اور لکڑی پانی کے لائق بنانا واٹر پروف بنانا اور یہ کشتی کے لیے کون کون سی لڑکی لکڑی درکار ہوتی ہے وانٹڈ اور مطلوب ہوتی ہے وسنا علم پل کا بھی آیونی نینا کون سا علم ہے دوا سازی کا علم میڈیکل سازی کا علم یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی کمی ہو جاتی ہے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے تو انسان بیمار اور کمی ہو جاتی ہے انسان بیمار اس کو چودہ سو سال پہلے میرے رب نے کہا ایندنا خزائن ہر چیز کا میرے پاس خزانہ ہے ومان النزل ہوں اللہ بقدر معلوم کہ ہر چیز کو ہم ایک وزن کے ساتھ ایک میزان کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ ہم جو ہے نازل کرتے ہیں اسی زمین زمین کے اندر کوئلہ بنتا ہے اسی زمین کے اندر ہیرا بنتا ہے کیمیکل کی کمی بیشی کے ساتھ کوئلہ بن جاتا ہے جو کوئلہ بدصورت ہوتا ہے کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے جو گھر کو گندا کر دیتا ہے اسی کیمیکل کے توازن کے ساتھ ہیرا بنتا ہے جو تاج کی زینت بنتا ہے انسان کی زینت بنتا ہے وہی منسین اللہ اندنا خزائن ہو اللہ کہتا ہے ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ ہے وہ مان ہو اللہ بقدر معلوم کہ اس کو ہم توازن کے ساتھ کرتے ہیں آج سائنس کہتی ہے آسمان کے اندر بلیک ہول ہے وہ بلیک ہول کا کام یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ستارہ اگر گردش کے اندر فرق کرتا ہے اگر رفتار کے اندر فرق کرتا ہے اگر اپنے راستے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے ایک بلیک ہول بنایا ہے وہ بلیک ہول اس کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے اس ستارے کو وہ نگل لیتا ہے چودہ سو سال پہلے سادے انداز میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ چاند سورج اللہ کے حکم پر چلتے ہیں میرا سوال یہ کہ کسی دن اگر چاند سورج اللہ کی اطاعت نہ کرے اللہ کی نافرمانی پرمانی کرے کیا مطلب چاند روشنی دینا چھوڑ دے اپنے میدار پر نہ چلے اپنی رفتار پر نہ چلے کتنے ہزار کلومیٹر سے چلنا رفتار کو کم کر دیا وہ راستہ بتایا وہ راستہ ہٹنے لگا سورج وقت پر نہیں نکلا یا سورج نے اس کے اندر جو ہائیڈروجن وغیرہ جلتی ہے گیس پیدا ہوتی ہے اور وہ گیس جو جلتی ہے اس کی حرارت کو کم کر دیا اگر اولا <coughs> وز کسی دن یہ چاند اور سورج خدا کی نافرمانی کرنے لگے اے اللہ کیا ہوگا ان چاند اور سورج کا وہ زمانہ تو سائنس کا زمانہ نہیں تھا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا الجبرا کا زمانہ نہیں تھا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا زمانہ نہیں تھا بکریاں چرانے کا زمانہ حضرت عمر فاروق جب صاحب ایمان بنے اور خلیفہ بنے تو ان کے ابا کہتے تھے اے عمر ایک وقت وہ تھا کہ میں تیرے بارے میں جانتا تھا کہ بکریاں چراتا تھا تو بکریوں کے پیشاب کے چیٹے سے تیرا کپڑا گندا ہو جاتا تھا آج قرآن کو کیا لگا آج قرآن سے کیا محبت پیدا ہوئی کہ آج تو انسانوں پر حکومت کرنے لگا کل بکریوں کے پیشاب کے چیٹوں سے بچنا تجھے نہیں آتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جاہلیت کا دنیا کے لوگ ہر ملک پر حکومت کرنا چاہتے تھے لیکن سرزمین عرب کو کہتے توبات اللہ ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے بڑی گندی قوم ہے جوا کھیلتے اور جوے میں بیوی کو لگاتے یہ ہار جاتا بیوی دے دیتا وہ ہارتا بیوی لے لیتا ماں کے مرنے کے بعد ماں کا بٹوارا ہوتا بڑے بھائی کے حصے میں ماں جاتی اور بڑا بیٹا ماں کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو شوہر بیوی کے ساتھ یہ ویسی گندی قوم علم سے کوڑی قوم شراب میں نہانے والی قوم قتل و غارت گری کرنے والی قوم ان کا سائنس سے کیا تعلق ان کا ٹیکنالوجی سے کیا رشتہ ایسے زمانے میں ایک صحابی نے سوال کیا ولو بل فرض چاند و سورج اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادے اگر کہتے بلیک ہول تو کیا جانتے بلیک ہول اگر کہتے چاند کی رفتار اگر بتاتے ہائیڈروجن کا جلنا اگر بتاتے کہ زمین سے اتنی دوری پر چاند ہے کیا سمجھتے صحابی بکریوں کے چرانے کا زمانہ اونٹوں کے چرانے کا زمانہ جاہلیت کیا سمجھتے سوال اتنا بڑا آخا نے فرمایا اگر چاند و سورج میرے رب کی نا فرمانی کرے تو فرمایا کہ ایک جانور آ کر کھا لے گا اب صحابی کب خاموش رہتے جانور ہی کو چھوڑا نہیں انہوں نے بلیک ہیل کو خاموش چھوڑتے ہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ جانور کہاں ہے فرمایا کہ وہ جانور اللہ کی چراگاہ میں چر رہا ہے بات وہاں پر ختم ہو گئی آج سائنس نے بتایا وہ اللہ کی چراگاہ سے مراد فضا کا مقام ہے اور وہ جانور سے مراد وہ بلیک ہول ہے جو ستارہ اگر گردش میں فرق کرتا ہے یہ بلیک ہول منہ کھول کر جانور کی طرح اسے نکل لیتا ہے کیا ہے آؤ تم کسان بن کر آؤ تم طالب علم بن کر آؤ تم نمازی بن کر روزے دار بن کر ہر طریقے سے میرے اللہ کا قرآن تمہاری پیاس کو بجائے گا سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے طب ہے میڈیسن ہے ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اور ایسے قرآن کو چھوڑ کر آج غیروں کے طریقے کو اپناتے ہو غیروں کے چہرے کو اپناتے ہو اللہ نے کلام پاک میں کہا یس کا الر روح وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں یہود و نسارا نے آ کر سوال کیا جواب کیا ملا اولی رو ربی رو میرے رب کا حکم ہے میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے وہ کہتا ہے جسم میں آ جا تو آ جاتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے نکل جا تو انسان مر جاتا ہے یہ سائنسدان خاموش نہیں بیٹھتے کبھی قبر کی آواز معلوم کرنے کی کوشش کی دھماکے کے ساتھ اسپیکر پھٹا کان پھٹا تو پھر اس کے بعد اور کسی سائنسدان کی ہمت نہیں ہوئی یہ نبی کیا کہتے ہیں کہ خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر آگ آتی ہے قبر کے اندر سانپ آتا ہے تو کہا کہ دنیا کے آلات کے ذریعے سے ہم عذاب قبر کو پہچانیں گے کبھی وہاں پر اینٹینا رکھا کبھی مائکرو فون رکھا جو رکھا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اس لیے کہ قبر علم غیب سے تعلق رکھتا ہے میرا اللہ چاہتا قبر کو پھاڑ کر کیا عذاب نہیں دکھا سکتا بادلوں کو پھاڑ کر سورج کی کرنے لانے والا اور بارش کے قطروں کو پھاڑ کر چاند کی چاندنی لانے والا دن کو پھاڑ کر رات لانے والا رات کو پھاڑ کر دن لانے والا زندہ کو پھاڑ کر مردہ نکالنے والا مردے کو پھاڑ کر زندہ نکالنے والا اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مردی زمین سے زندہ سبزے کو پیدا کرنے والا وہ میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ میرا باپ مر رہا ہے اماں مر رہی ہے بیوی مر رہی ہے بیٹی مر رہی ہے میرا رب قادر تھا کہ اس پر کیا کیفیت تاری ہوتی بتا دیتا لیکن یہ غیب اگر دیکھ لیتے ایمان لاتے پھر فائدہ کیا ہوتا ارے دیکھ کر ایمان لانا کون سا تیر تم نے مار دیا ایمان اللہ کو دیکھے نہیں لاؤ نبی کو دیکھے نہیں لاؤ جنت دوزخ کو دیکھا نہیں لاؤ تب نا ایمان کے اندر طاقت اور مزہ بغیر دے کے لاؤ اس لیے اللہ نے غیب کے پردے رکھے روح پر رکھا عذاب قبر پر رکھا جنت پر رکھا فرشتوں پر رکھا دوزخ پر رکھا اب کئی تجربے کیے رشیا کا ماسکو کا ایک سائنسدان کہا یہ روح اللہ کا حکم ہے یہ کہہ کر ہر چیز کو کہا ومین شجر الفزر نارا کہ درخت سے تم آگ پیدا کر سکتے ہو آج جڑی بوٹیوں سے آج ہریالی سے پیٹرول نکالنے کی ٹیکنالوجی آ جائی ہے چودہ سو سال پہلے میرے اللہ نے کہا کہ ان ہرے بھرے درختوں کے اندر جلنے کی چیز موجود ہے ڈالی سوکھ جائے یہ تو جلانا گاؤں کا گوار بھی جلاتا ہے لیکن ہرا بھرا درخت اس میں جلنے والا کیمیکل من الشجر شجر نارا سورہ یاسین میں فرمایا تو ہر چیز کی ٹیکنالوجی کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا عذاب قبر کو خفیہ رکھا روح کو خفیہ رکھا تو ایک سائنسدان نے ایک ماسکو کا تھا بڑا ماہر سائنسدان کوئی چلر ٹپوری سائنسدان نہیں بڑا ماہر سائنسدان مرنے والے کے جسم پر اس نے تجربہ کیا اصل میں کیا ہے یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے روح کا تجربہ ہو سکتا ہے اینالس ہو سکتا ہے کیسے اس کے کیمرے کیچ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بور کھودنے سے پہلے کچھ سائنسدان اور کچھ ماہرین آتے ہیں وہ ایک مشین رکھتے ہیں اس میں کاٹا ہوتا ہے مختلف قسم کے میٹر ہوتے ہیں وہ میٹر کے کاٹے ہلنے لگتے ہیں اس کا ریزلٹ نکلتا ہے کیلکولیشن نکلتا ہے تو کہتے ہیں اتنی گہرائی میں پانی ہے پانی اس طرف سے آ رہا ہے پانی میٹھا ہے پانی کھارا ہے پانی میڈیم ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے میٹر کو اندر زمین کے اندر گاڑا نہیں زمین کے اوپر رکھا اور تمہارے کانٹوں نے بتا دیا اور پچہتر فیصد تک یہ جو اطلاع ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے یعنی اس کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ان ماہرین سے ملاقات کی پوچھا کیسے معلوم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو پانی کی ایک ہلکی آواز ہوتی ہے پانی ندی کے کنارے کھڑو پانی جب جو ہے بہتا ہے اور سمندر کے اندر لہریں آتی ہیں تو پانی کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے ایک خاص اس کی آواز ہوتی ہے تو کہا ایک آلہ تو ہم نے وہ رکھا جو پانی کے ساؤنڈ کا حساس آلہ ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر میٹر تک اگر پانی ساؤنڈ کرتا ہے آواز کرتا ہے پانی جب بہتا ہے خطروں کی شکل میں ریلوں کی شکل میں تو یہ کاٹا بتا دیتا ہے کہ پانی ہے اب رہا یہ بات کہ کیسے بتاتے ہو یہاں سے آتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پانی کو فالو اپ کرتے ہیں کہ اس کا رخ کس سمت ہے یعنی جب پانی معلوم ہو گیا ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کر لیا تو ہم وہاں پر کرتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا پانی اس طرف پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک میجرمنٹ ہے کہ پانی کا ساؤنڈ جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ریزلٹ نکال رکھا ہے کہ کانٹا اگر سو پر جائے گا میٹھا پانی اگر پچاس پر آئے گا تو درمیانی پانی اگر دس پر بیس پر پندرہ پر آئے گا کھارا پانی تو پہلے ہی ہم نے پانی کا ریزلٹ لے رکھا ہے تو پھر اس ساؤنڈ کے ذریعے سے جو پانی سے نکلتا ہے پھر اس میں سے پانی کی کیفیت کو ہم جانچتے ہیں سائنس نے ترقی کر رکھی ہے تو پانی کی ساؤنڈ کو پانی کے آواز کو پانی کے رفتار کو پانی کے ذائقے کو اوپر ایک حرکت ہوتی ہے زمین کے اوپر اندر بہنے والے پانی کی ہلچل زمین کے اوپر اس کی ایک حرکت ہوتی ہے اسی طریقے سے کہ آپ نے نہیں سنا اب حدیث کی تصدیق ہوتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن کی روح نکلتی ہے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے کافر کی روح نکلتی ہے پنڈیوں کو مار مار کر نکالا جاتا ہے ولطفتی بھی ساخ بلیاں آپس میں لگڑ کھانے لگتی ہیں روح گھٹنے تک آتی ہے پھر جوتے مارے جاتے ہیں جہنم کا کوڑا مارا جاتا ہے اور روح کمر تک آتی ہے پھر جہنم کا کوڑا مارا جاتا ہے روح پسلیوں تک آتی ہے پھر جہنم کا کوڑا مارا جاتا ہے پسلیوں میں ہسلیوں میں آ کر ہڈیوں میں آ کر روح پھنس جاتی ہے پھر جہنم کا کوڑا مارا جاتا ہے دل میں آتی ہے دل پر پنجا مار کر ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں کلام پاک کے انتیس میں پارے میں سورہ قیامہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ول تب پتی صاخ مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے مہک نکل رہی ہے مومن کے آنکھوں کے سامنے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے جیسے انجیکشن دیے جانے والے بچے کے سامنے چاکلیٹ دیا جاتا ہے چاکلیٹ لینے میں مشغول ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سوئی چبا دیتا ہے بس ایسے ہی ہمارے سامنے جنت اور ہورے کہتی ہیں اے دلہا کہاں جا رہا ہے ہم تیرے نکاح کے لیے بےتاب وہ لذتوں میں مبتلا رہتا ہے کہ الموت کلوت آسانی سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ماسکوں کے سجدان نے کہا یہ روح جو جسم سے نکلتی ہے کسی کی آسانی سے کسی کی تڑپ تڑپ کر تو اس کے وائبریشن کا الٹرا ساؤنڈ سسٹم اور الٹرا اسکیننگ قسم کی حرکتیں جسم کے باہر نمودار ہوتی ہیں جیسے پانی ستر فٹ تین سو فٹ نیچے بہتا ہے لیکن اس کی حرکت زمین کے اوپر آتی ہے جس کو میٹر ڈیڈکٹ کرتا ہے تو روح اتنا تڑپ تڑپ کر نکل رہی ہے جوتے کھا رہی ہے ولطفت بساخ ہو رہا ہے تو کیا اس کی حرکتیں شوائیں جسم کے باہر نہیں ہوں گی تو اس نے جو پہچانا روح کی حقیقت کو نہیں جانا بلکہ روح نکلنے کے رد عمل میں ریاکشن میں جسم کے باہر جو شوائیں نکلتی ہیں اور جو جو ہے برقی ذرات نکلتے ہیں اور جو اس کے تڑپنے کے حساس چیزیں نکلتی ہیں اس کو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے روح کی حقیقت کو میرے رب نے کہہ دیا کلی روح من امری ربی کہ روح میرا حکم ہے اس کو تم نہیں پہچان سکتے اس میں روح کو نہیں جانا بلکہ روح نکلنے کے رد عمل میں جسم کے اندر جو ارتعاش ہوتا ہے جو وائبریشن ہوتا ہے اور جو حرکت ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ بخار کو ناپنے کا آلہ ہے بی پی کو ناپنے کا آلہ ہے شگر کو ناپنے کا آلہ ہے درد کو پہچاننے کا ہے آلہ ہے بارش کو ناپنے کا آلہ ہے ہوا میں کتنی رتوبت ملی ہے پانی اسے نا ہومیڈیٹی اسے ناپنے کا آلہ ہے تو اس سائنسدان دان روح کو پہچاننے کا آلہ نہیں بلکہ روح نکلتے وقت جسم میں جو ارتیاش وائبریشن جو ریاکشن جو رد عمل ہوتا ہے اس رد عمل کو اس نے اس کو جانچا یہ اللہ کا وہ کلام ہے لوگوں جیسے تم آؤ گے آنکھ سے دیکھو گے آنکھ میں مزہ ملے گا کان سے سنو گے کان میں لذت آئے گی سینے سے لگاؤ گے سینے کے اندر راحت پہنچے گی آپ نے فرمایا ابئی اللہ تجھے سلام سناتا ہے اللہ نے میرا نام لیا کہا کیا حکم کہا کہ تم قرآن پڑھو حضرت ابئی کہا رونے لگے اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں آپ پر قرآن ابئی قرآن سناؤ میرا حکم ہے حضرت عبی کلام پاک سنانے لگے اور جب اس آیت پر پہنچے فقیفہ ادا جینا من کل امت بھی شہید یوں بکا اللہ الائی شہیدا کہ دنیا میں جاتے تھے روڑیوں کے ساتھ جاتے تھے باڈی گارڈ کے ساتھ جاتے تھے اپنے کتوں کے ساتھ جاتے تھے فقیفہ ادا جینا من کل امت بھی شہید قیامت میں آؤ گے اپنے عمل کو گواہ بنا کر لاؤ گے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا شوہر ہوگا بیوی نہیں ہوگی بیوی ہوگا شوہر نہیں ہوگا ماں باپ ہوں گے اولاد نہیں ہوگی انتنہا ہوگے اور تمہارا عمل گواہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے لگے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے رونے لگے قریب میں صحابہ کرام تھے ابئی کیا تم نے اللہ کے نبی کو رلا دیا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطر نبی رو بیٹھے اس کلام پاک کی عذاب کی آیتوں کو سن کر قیامت کی آیتوں کو سن کر داڑی مڈے تجھے رونا نہیں آتا ہجڑوں کے لباس پہننے والے امریکہ کے جوتا چاٹنے والے اولیاء کی تجلیل کرنے والے نبی کی بدوا کا توق ڈال کر تجھے شرم نہیں آتی موت مانگ لے رمضان کی موت مانگ لے یہ زندگی اچھی نہیں کلام پاک کی لذت نہیں اور جینا چاہتا ہے موت مانگ لے کیا کرے گا یہ زندگی گزار کر کہ کلام پاک نہیں تراوی نہیں اور نبی نے تجھے تھوک دیا نبی نے تجھے بد دعا کر دی اچھا نہیں توبہ کر لے توبہ کر لے اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے رمضان کی کافی ساتھیں باقی ہیں رمضان المبارک کے دو اشرے باقی ہیں آجا آجا رمضان کی طرف آجا لوٹ جا خدا کے مغفرت کے اشرے کی طرف لوٹ جا جہنم سے کلاسی کے اشرے کی طرف وہ وہ چیزیں پائی وہ وہ چیزیں گہرائی کے اندر جا کر ہیرے موتی پائے نہ تو تصور کرے گا نہ میں نہ تیرے آبا اجداد نہ میرے آبا اجداد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس خاتون تھی خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کچھ نہیں کہا جب عرض کرنا چاہ رہی تھی سلام کر کر دیکھا کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کے جھولے کے اندر سیپ رکھا ہوا تھا سیپ رکھا ہوا تھا اس نے سوچا یہ مسئلہ جو ہے بے شرمی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بے حجابی کا مسئلہ ہے اب بڑے لوگوں کے ساتھ اس زمانے میں خواتین بے شرمی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرماتی تھی جھجک کیا کرتی تھی فقہ نے کتابوں میں لکھا باقیرہ عورت کا خاموش رہنا بھی اس کا قبول کرنا ہے نکاح کے بعد پر عورت شرماتی تھی آج ایس ایم ایس کرنا گندے چاٹنگ کرنا لڑکوں کے بوس و کنار کرنا یہ مسلمان عورتوں کی شان نہیں بچیوں کی شان نہیں یہ کتوں کی نسل ہے کتوں کی نسل مسلمان عورت شرماتی ہے مجمع دیکھا اب کیسے سوال پوچھیں بڑی دور سے سفر کر کے آئی سیب کاٹا اور کاٹ کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیا اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سیب کو دوسری طرف سے کاٹا سوال تھا جواب دے دیا یہ قرآن کی گہرائی میں جاتے تھے ایک وضو کی آیت یا یو حلدینہ اذا ازاکم تم الصلاه یہ آیت ایک منٹ کے آدھے حصے میں ہم پڑھ کر ختم کر دیں یہ وہ بزرگ جنہوں نے کلام پاک کی اس آیت سے وضو کے ساٹھ مسلوں کو نکالا کسی نے کہا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سترہ حدیثیں آتی تھی ارے وہ قربان جائیں اگر واقعتاً تیری بات سچی ہے ابو حنیفہ کو صرف سترہ حدیثیں ہی یاد تھی قربان جائے کہ سترہ حدیثوں سے ساٹھ لاکھ مسائل نکالے ساٹھ لاکھ مسائل نکالے ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی آلے تعویزوں کے لیے نہیں پلیتوں کے لیے نہیں آ سمندر کے قرآن کے سمندر میں غوطہ مار کر دیکھ تو تو جون سے تاجر ہے تو کارخانے کا مالک ہے تو امیر ہے غریب ہے لذت تو دیکھ اس زمانے کے اندر عجیب رواج تھا لوگ طلاق دیتے تھے تو فقہ کی زبان میں طلاق دیتے تھے ہم نے تراوی کے بعد والے بیان میں اس کا تذکرہ کیا ہے یہاں تراوی کے بعد جو بیان ہوتا ہے خاص طور سے مستورات کے لیے ہوتا ہے اگر تیری تراوی کہیں مکمل نہیں ہے یعنی ادھوری ہو گئی اب تو مکمل ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے اپنی خواتین کو یہاں لے آ دنیا دنیا مال اور کپڑے لتے عید برات شادی بیاہ رسم رواج ارے کچھ تو اس کے سامنے دنیا کی حقیقت آ جائے کچھ لمحوں میں یہ تو مغفرت کا اشرا رمضان کی برکتیں رمضان کی رحمتیں اللہ کی خصوصی مدد خصوصی ماحول ایسے میں دنیا کی حکارت ان کے سامنے آئے گی ان کا ستانا تیرے لیے کم ہو جائے گا لے کر آ کچھ نہیں بگڑے گا جب بیٹا جیل میں ہوگا تو بیوی کو لے کر جاتا نہیں ہاسپٹل میں ہوگا ٹانگ ٹوٹی ہوگی بیٹی اور بیوی کو لے جاتا نہیں لے جاتا جنت کے میوے مل رہے ہیں جنت کی کیاریاں ہیں لے کر آپ بڑے مزے ملیں گے بڑے مزے ملیں گے اس زمانے میں جو ماحول تھا عورتوں میں مردوں میں تفقو کا حدیث کا ماحول تھا تو ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا اپنے بیوی کو کہا پانی پینے کے لیے پانی کا پیالہ اٹھائی پینے کے لیے رک جا اگر یہ پانی پیا تو تجھے تین طلاق اگر یہ پانی پینے کے لیے کسی اور کو دیا تو تین طلاق پیا بھی نہیں پینے دیا بھی نہیں اس پانی کو زمین پر گرا دیا تو تجھے تین طلاق مرے گی کیا کرے گی اب گئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اور اس خاتون نے سیب سے کیا سوال کیا اور امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا کیا ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کو اس بیوی کے لیے شوہر کے تین طلاق پڑھنے سے کوئی قرآن اور حدیث کی تدبیر بتاتے ہیں کیا قرآن کا طریقہ ہے اگلے جمعہ کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کے ساتھ ان دونوں اہم ترین سوالوں کے جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے تراوی کا اہتمام کرنے کلام پاک کی لذت اور حلاوت سے اللہ تبارک تعالیٰ میں آشنا فرمائے آمین واخردان